حضرت ہیں تو انہوں نے سب چھان پھٹک کر صحیح دیانتداری ایمانداری سے فتویٰ دیا ہوگا ایک روز اتفاق ایسا ہوا کسی ضرورت سے دیکھنی پڑی کتاب تو دیکھا تو سمجھ میں آئے قریب باپ رے باپ اتنے بڑے حضرت ہو کر اتنا بڑا گھٹالا ان کے پھیر میں پڑیں گے تو ہم بھی جہنم رسید ہو جائیں گے نہیں نہیں ہم ایسے اکابر علماء کو اور اتنے چوٹی کے محدثین کو اور دین کے اتنے بڑے وفاداروں کو اور نبی کے اتنے بڑے شہدائیوں کو ہم کافر نہیں مانتے انہوں نے جو لکھا ہے اس کے اندر کہیں کفر کی بو تک نہیں ہے یہ علاجت ان کی پھیلائی ہوئی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ حرکت کرتے ہیں خود اور تہمت دھرتے ہیں دوسرے کے اوپر میں ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو میں نے سنا ہے کہ کسی زمانے میں پنجاب کے علاقے میں کسی گاؤں میں ایک حادثہ ہو گیا حادثہ یہ ہوا کہ عید کا چاند انتیس کا ہو گیا تو عید کا چاند اگر انتیس کا ہو تو بہت لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلو ایک ایک تو کٹ گیا کم سے کم جو بچت ہوئی بے انتہا خوشی اور روزے داروں سے زیادہ بے روزے داروں کو خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ ان کو تو صرف عید کی نماز ہی پڑھنا ہے روزہ ووزہ تھوڑی رکھنا ہے ہمارے یہاں ایک خان صاحب تھے نہ ایک ٹائم کی نماز پڑھتے نہ کبھی روزہ رکھتے لیکن شہری بلا ناغا کھاتے اور افطاری کا بہت پرتکلف انتظام کرتے تو جو لوگ ان سے واقف نہیں تھے وہ ان کے افطار کے اہتمام کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ بہت روزے دار آدمی ہیں اور اس لیے کافی روزے داروں کو بیٹھا کر ساتھ میں افطار کرتے ہیں بڑا اہتمام کرتے ہیں تو خان صاحب کے دوستوں میں ایک مولانا تھے وہ ابھی ہیں ہمارے عزیزوں میں ہیں تو ان کا خان صاحب سے بڑا دوستانہ تھا تو ان سے کسی نے ان کے گاؤں کے آدمی نے کہا کہ خان صاحب آپ کے بڑے دوستوں میں ہیں اور بہت زیادہ آپ سے ربط ہے خان صاحب کو سمجھاتے نہیں ہیں آپ یہ تو روزہ ووزہ بھی نہیں رہتے تو مولانا کو یقین نہیں آیا کہ روزہ نہیں رہتے ہو اس لیے کہ وہ تو افطار کی دعوت کرتے ہیں بہت پرتکلف اور روزانہ افطار کا اہتمام ان کے یہاں ہوتا ہے جب یہ بات ان کے کان میں پہنچی تو انہوں نے کہا اچھا میں خان صاحب سے خود ہی براہ راست معلوم کر لوں گا تو خان صاحب کے ہاں ایک روز افطار میں گئے تو مولانا نے تنہائی میں پوچھا کہ خان صاحب ایک بات مجھے پہنچائی گئی ہے پتہ نہیں کہاں تک اس میں صداقت ہے شاید آپ روزہ نہیں رہتے کہا کہ مولانا اچھا آپ پہلے افطار افطار کر لیجئے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے تو افطار ہو گیا سب لوگ چلے گئے تب مولانا سے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے کیا پوچھا تھا مجھ سے دہرائیے تو تو مولانا نے دہرایا کہ صاحب مجھے یہ معلوم ہوا آپ کے متعلق کہ آپ روزہ نہیں رکھتے کہا کہ مولانا صاحب آپ نماز پڑھتے ہوئے کبھی ہم کو دیکھا ہے تو نہیں نماز تو نہیں پڑھتے آپ کہا تو ہم روزہ بھی نہیں رہتے نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ ہم روزہ رکھتے ہیں نہ ہم سچ بولتے ہیں نہ کوئی نیک کام کرتے ہیں تب مولانا صاحب آپ بتائیے جب ہم کوئی نیک کام نہیں کرتے نماز بھی نہیں پڑھتے روزہ بھی نہیں رکھتے زکوٰۃ بھی نہیں دیتے سچا دھندا بھی نہیں کرتے تو کیا اب شہری اور افطاری بھی چھوڑ دیں ایک دم کافرے ہو جائیں یعنی کا چاہتے ہیں آپ تو بچارے شہری افطاری سے اپنا ایمان بچائے ہوئے تھے اب یہ بھی چھوڑ دے ایک دم کھڑے کافر ہو جائے ایک تو روزہ نہیں رکھتے نماز نہیں پڑھتے سچ نہیں بولتے لن کرتے ہیں زکاة نہیں نکالتے حج نہیں کیا تو کچھ تو کیا ہی نہیں تو کم سے کم شہری کر لیں افطار کر لیں کہ ایمان تو بچا رہے یہ خان صاحب کا فلسفہ ہے تو میرے بھائیو بات ذہن سے نکل رہی ہے وہ میں کیا بتا رہا تھا آپ کو یہ بیچ میں ہاں تو پنجاب کے ایک دیہات میں انتیس کا چاند نکلا تو انتیس کا چاند باریک بھی ہوتا ہے اور زیادہ دیر تک ٹھہرتا بھی نہیں ہے عورتیں اپنے چھتوں سے دیکھ رہی ہیں مر لوگ میدانوں میں نکلے ہوئے ہیں بچے جوان بوڑھے سب لوگ چاند ڈھونڈ رہے ہیں چاند ہو گیا اب چاند نظر آیا تو شور ہوا چاند ہو گیا چاند نکل گیا صبح عید ہوگی تو سب ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں اور خوشی ہو رہی ہے کہ چاند نکل آیا اب ایک عورت تھی بیچاری اس کے بچے نے پاخانہ کر دیا تھا تو وہ گھر کے نچلے حصے میں اس کا پاخانہ صاف کر رہی تھی چوتڑ صاف کر رہی تھی اب چھت سے جو سہیلیوں نے چلانا شروع کیا کہ چاند نکل آیا نکل آیا تو یہ بھی ہڑبڑانی کھڑبڑانی جیسے تیسے ہاتھ دھلا چلی گئی چھت پر اب چھت پر گئی تو اس نے بھی کہا سہیلی چاند واقعی ہو گیا کہاں ہو گیا کہا کدھر ہے ذرا مجھے بھی دیکھا تو اس نے کہا کہ جلدی سے دیکھ لے بہت دیر ہو گئی ہے ایک تو انتیس کا باریک چاند ہے اتنی دیر میں تو اوپر آئی ہے چھت پر جلدی دیکھ ورنہ نظر سے غائب ہو جائے گا کہا ہاں جلدی دکھاؤ کہا دیکھ میرے کاندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھ لے اور وہ جو منارہ مسجد کا ہے ٹھیک اس منارے کے ایک ہاتھ اوپر نظر جمع کر دیکھ تو عورت ذات عورتوں کی کچھ خاص ادائے ہوتی ہیں جب دور کی چیز کو غور سے دیکھیں گی تو ہاتھ کو ذرا ایسے رکھ لیتی ہیں تو اس نے خوب دھیان سے دیکھا ایسے کر کے تو چاند تو نظر آ گیا تو خوشی میں بولتی ہے کہ ہاں سہیلی چاند تو واقعی عید کا ہے اور ہے انتیس کا چاند اور ہے بھی چاند ہی مگر پہلی مرتبہ آج چاند کو ہم نے بدبودار دیکھا ہے آج تک چاند بدبودار نہیں ہوتا تھا یہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ بدبودار چاند ہے تو ساری عورتیں سوچنے لگیں کہ یا خدا چاند اور بدبودار یہ کیا قیامت ہے بے وقوف کیا بول رہی ہے چپ رہا ایسی بات نہیں بولتے ایسی گندی بات زبان پر نہیں لاتے چاند اور بدبودار تو کہنے لگی کوئی میں جھوٹ بول رہی ہوں کیا میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں ہے یہ بدبودار تو میں کیا کہوں خوشبودار ہے عورتوں نے کہا رہے چاند اگ میں اگر کوئی گندگی بھی لگی ہوئی مان ہی لیا جائے تو وہ لاکھوں میل دور ہے اور تو یہاں سے دیکھ رہی ہے تو تیری ناک کیا ایئر کنڈیشن فٹ ہے اس میں کہ وہاں کی بدبو یہاں دکھائی دے رہی ہے اور تجھے سگھائی دے رہی ہے جان میں بدبو کا کوئی دکھ ہی نہیں ہے بدبو ماننا پڑے گا یہ نہیں مانوں گی کہ چاند میں بدبو ہے اب اسی ماننا پڑے گا ماننا پڑے گا نہیں ماننا پڑے گا ہو گئی ہاتھا بائی ہاتھا بائی ہوئی تو جو انکار کرنے والی سہیلیاں تھیں اسی میں سے کسی کا ہاتھ اس کی انگلی پر پڑا انگلی پر پڑا تو دیکھا کہ یہاں تھوڑا سا حلوہ لگا ہوا ہے پکڑا اس نے کہا سہیلی چاند میں بدبو نہیں ہے یہ تیری انگلی میں بدبو ہے وہ ہڑبڑ میں گڑبڑ ہو گیا تھا ہاتھ بھی ڈھنگ سے صاف نہیں کر پائی تھی خان صاحب نے بھی علماء دیوبند کے بارے میں کہا کہ یہ گندے ہیں کافر ہیں بدعقیدہ ہیں بدبودار ہیں تو ساری دنیا اسلام کے علماء نے چھان پھٹک کر تحقیق کر کے خوب ٹھکانے سے دیکھ کر سوالات کر کے ان کی کتابوں کو ڈائریکٹ دیکھ کر ان سے براہ راست معلومات کر کے سب نے کلیئر کیا کہ بدبودار نہیں ہے ان کا عقیدہ غلط نہیں ہے ان کا مسلک و موقف غلط نہیں ہے پوری دنیا اسلام کا جو مسلک اور عقیدہ ہے وہی ان کا ہے اہل سنت والجماعت لیکن یہاں دھاندلی دیکھیے جن کا دین نیا جن کے مسائل غلط جن کو سنت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں انہوں نے لیبل اپنا رکھا ہے اہل سنت والجماعت دنیا کے عجائبات میں سے ہے کہ جس کی زندگی میں نام کو بھی کہیں سنت نہ ہو جن کا لباس سنت کے خلاف جن کی شکل سنت کے خلاف اگر وہ اپنے آپ کو دیندار بھی بن رہے ہیں تو خدا کی قسم ٹوپی دیکھو گے تو دو منزلہ آگرہ کا تاج محل کھڑا ہے پجامہ دیکھیے تو چلا جا رہا ہے نیچے علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ مشکا شریف کے شارے مشکاذ شریف کی حدیث کے ذہل میں تصریف فرماتے ہیں کہ اونچی ٹوپی علامت ہے اہل بدعت کی علامت ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ٹوپیاں سر سے چپکی ہوتی تھی یہ دیوبند کا فتوہ نہیں ہے کہیں آپ یہ نہ کہیے گا کہ طاہر حسین نے یہ بات کہا دی نہیں میں تو علامہ ٹی وی کی بات کو نقل کر رہا ہوں سوچئے علامہ ٹی وی کتنی صدیوں پہلے گزرے وہ بتاتے ہیں کہ اونچی ٹوپی آلے بیداد کی علامت تو یہ آگرہ کا تاج محل جو سرو پر ہے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے اب پاجامہ تو بڑے بھائی کا لگتا ہے رات کے اندھیرے میں پہن کر چلے آئے تو نہ نیچے سنت نہ اوپر سنت اور درمیان میں تو دیکھیے ہم رافضیوں جیسا چہرہ رافضیوں جیسے کلر کا رومال عقیدے میں بھی رفت عمل میں بھی رفت شکل میں بھی رفت تو سنت سے کوئی جوڑ نہیں لیکن لیبل اہل سنت کا ہے ہم نے جو آپ کا لیٹر پیڈ پڑھا اور آپ کا اعلان پڑھا تو ہمارے سمجھ میں بات آئی کہ ابھی لوگ ہیں دیکھنے اور سمجھنے والے سوج بوجھ ہے لوگوں میں اصلی اور نقلی کا فرق سمجھتے ہیں ڈالڈا گھی کا بہترین لیبل ہوتا ہے اور شاندار شاندار ٹینا میں پیک بکتا ہے اب پیور اصلی گھی کو دیکھا ہے آپ نے کہیں پیک بہترین اس پر بورڈ لگا ہوا نہیں وہ تو سادہ ٹہری کے اندر معمولی برتن میں رہتا ہے لیکن اس سادگی کے باوجود اور اس شانداری کے باوجود کسی کو شبہ نہیں ہوتا ہے کہ اصلی کون ہے نقلی کون ہے تو اب بھی اللہ کا شکر ہے آپ کے اس شہر بمبئی میں اور خصوصیت سے گونڈی میں یہ سوج بوجھ پیدا ہوئی اور لوگوں نے پہچانا کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں معلومہ کہ یہ جلسہ تنظیم اہل سنت والجماعت کی طرف سے رکھا گیا ہے تب میں نے سمجھا کہ افو لوگ پہچاننے والے ہیں سوج بوجھ والے ہیں اصلی نقلی کا فرق کرتے ہیں بہت سے بیوقوف اپنے کو کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں ارے دیوبندی کوئی مسلک ہے کوئی مذہب کا نام ہے یہ تو منہ چڑھانے کے لیے لوگوں نے آپ پر تھوپ دیا ہے ہم اہل سنت والجماعت اور جو اہل بیدات ہیں وہ اپنا لیبل رکھتے ہیں اہل سنت یہ غلط ہے ان کا سنت سے کیا تعلق ان کی شادی کو دیکھ لو سنت کا گزر نہیں ان کی غمی کو دیکھ لو سنت کا نام نہیں تو نہ زندگی میں سنت نہ مرنے کے بعد سنت نہ جینے کے وقت سنت کہیں سنت کا نام و نشان نہیں تو اہل سنت کہاں سے ہو جائیں گے سنت دیکھنا ہو تو ہمارے یہاں آ کر دیکھو بیٹھنے کی سنت لیٹنے کی سنت چلنے کی سنت بات کرنے کی سنت ایک ایک ادا سنت کی مشق سنت کی یہاں وہ تو نقال ہے خالی نقل اتارتے ہیں ہم نے جمعیت علماء تو اس پر چڑھا دیا سنی جمعیت علماء بہشتی دیور تو اس پر چڑھا دیا سنی بہشتی دیور تبلیغی نے صاحب تو اس پر چڑھایا سنی تبلیغی نے صاحب سب کو سن کرتے جا رہے ہیں نام تک رکھنے کا سلیقہ نہیں آیا تو ایسے سنی بن جاتا ہے آدمی عمل سے سنی بنتا ہے سنت پر عمل کرو گے اہل سنت ہو جاؤ گے بیدت پر عمل کرو گے اہل بیدت گے چاہے اپنے سے کوئی بھی نام اپنا رکھ لو اپنے سے نام رکھ لینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی ارے کل سے آپ لوگ اس کو بجائے رومال کے ٹوپی کہنے لگے تو ایک ہزار آدمی بھی ٹوپی کہہ دیں تو کہیں صبح میں ٹوپی ہو جائے گا کہ رومال ہی رہے گا اور آپ سب کا دماغ خراب ہو جائے ٹوپی کو جوتا بولنے لگیے تو کیا پاؤں میں استعمال کرنے لگیں گے حقائق بدلا نہیں کرتے نام سے حقیقت اپنی جگہ ایک ٹھوس وجود رکھتی ہے سنت کی اپنی ایک پہچان ہے اور اہل سنت وہ ہے کہ جو سنت پر عمل پیرا ہے جن کی زندگی میں سنت کا اہتمام ہے جن کی شکلوں سے سنت ٹپکتی ہے جن کے لباس سے سنت نمودار ہوتی ہے جن کی چلت پھرت میں سنت معلوم ہوتی ہے تو اہل سنت وہ رہے گا چاہے اس کو تم کوئی نمبر دے دو اور کوئی لیبل لگا دو تو بہت خوشی ہوئی مجھے کہ الحمدللہ لوگ ابھی حقائق کو پہچاننے والے موجود ہیں کہ اس تنظیم کا نام اہل سنت والجماعت رکھا ہے انشاءاللہ یہ بہت ہی نیک فعال ہے اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سچائی ہے وہ مستحق کو ملے گی جو واقعی اہل سنت کہلانے والے لوگ ہیں ان کا نام اہل سنت پڑے گا اور جن لوگوں نے غاسبانہ دخل کر رکھا ہے وہ پہچان میں آ جائیں گے کہ یہ غاسب لوگ ہیں غیر مستحق لوگ ہیں میرے بھائیوں میں نے وقت آپ کا زیادہ لیا اس لیے کہ ذرا تاخیر سے آیا تھا قاعدے میں تو بارہ پر معاملہ ختم کر دینا چاہیے تھا لیکن چونکہ بہت دیر سے حاضری بھی ہوئی بعض مجبوریوں کی وجہ سے اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے جس کے لیے آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں اور پولیس انتظامیہ سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے تھوڑا وقت لے لیا گیا ہے انشاءاللہ اللہ آپ حضرات اس سے درگزر فرمائیں گے اب دعا ہونے والی ہے اتنا مت اکتا جائیے آپ کہ دعا چھوڑ کر چلے جائیں جس طرح آپ ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے بیٹھے رہے چند منٹ اور تشریف رکھیں آپ یہ دیکھیے ہمارے ہاتھ میں پرزہ دھرا دیا گیا ہے کہ جو حضرات زیادہ اور بیان سننا چاہتے ہوں مختلف موضوعات پر تو کیسٹیں ہر موضوع کی یہاں موجود ہیں ہمارے رفیق سفر مولانا محمد زاہد صاحب کے پاس یہاں موجود ہیں کیسٹیں چار عدد کیسٹیں تو ان تین روز کے بیانات کی ہیں جو کرلا میں ابھی ہوئے ہیں کے بیان کی چار کے سیٹیں ہیں چیتا کیمپ کے بیان کی دو کے سیٹیں ہیں یہاں اور فاتحہ اور درود کے عنوان پر دو کے سیٹ ہیں دو گھنٹے کی ایک تقریر احسان خداوندی کے نام پر دو عدد کے سیٹ ہیں یہ دو گھنٹے کی تقریر ہے اور شیطانی فریب کے عنوان سے دو گھنٹے کی تقریر ہے دو کے سیٹوں میں سنت اور بدت کے عنوان سے دو کے سیٹیں ہیں یہ کل چھ کیسٹوں کا سیٹ ہے یعنی چھ عنوانات پر چھ تقریروں کے سیٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دو کتابیں بھی ہیں ایک اعمال صالحہ اعمال صالحہ اور اس سے جو ادر و ثواب عیسال ثواب کیا جاتا ہے مردوں کو دوسروں کو نیک عمل کر کے جو ثواب بخشا جاتا ہے اس کی شریعت میں کیا اصل ہے کیا اس کا ثبوت ہے اس پر یہ ایک کتاب ہے اعمال صالحہ اور دوسری یہ کتاب تو بہت لاجواب کتاب ہے اس کتاب کو تو ہر تعلیم یافتہ آدمی کے پاس ہونا چاہیے اس کتاب کا نام ہے سلفیت ایک جائزہ عرب میں ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ محمد سعید رمضان بوتی ابھی حیات ہیں بہت عظیم عالم ہیں اور بڑے زبردست مناظر بھی ہیں علامہ ناصر الدین البانی جن کا انتقال ہو گیا ان سے ان کا بڑا عظیم ایک مناظرہ ہوا ہے اس کی روداد بھی چھپی ہوئی ہے یہ اس مناظرے والی روداد کی کتاب کا ترجمہ نہیں ہے اس کتاب کا نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس کتاب کا نام ہے اللہ مذہبیت و اختر و بدعین فی الاسلام علامہ رمضان بوتی کی وہ کتاب ہے تقلید کے موضوع پر یہ کتاب سلفیت کی حقیقت کو بتاتی ہے سلفیت کسے کہتے ہیں اور سلفیت کے عناصر کیا ہیں سلفیت کا ماضی میں کوئی وجود بھی تھا کہ نہیں اور سلفیت جن مسائل کو پیش کرتی ہے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 وسلم انا نسل موجبات مجبت وعزائم کا و من مغفرتی بر ولغنیمت من کل بر لا تدع لنا عصم لاتمن اللہ ولا فرطح ولاحمن اللہ ولا کرم اللہ کا ولا دین اللہ کا ولا مریض نلّ شفیتا ولا حاجة هي لك رزن إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انك انت انت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته وازواجه وذرياته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين خواتین و حضرات مختلف موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام کے نورانی عرفانی بصیرت افروز بیانات و نعت پاک تلاوت بین الاقوامی قرت علاوہ ہندوستان و گلف میں ہوئے مشاعروں کے آڈیو کیسٹ کے لیے رابطہ قائم کریں Minar electronics Kalyan road power house کے سامنے پوسٹ بھیونڈی ضلع Thane Maharashtra India telephone number سینتیس پانچ سو انسٹھ three seven five five nine fax number انتیس دو سو چھاسٹھ two nine two six six proprietor Yakub Khan Azmi